سو رحمت نازل فرمائے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں کیسے ہیں آپ جب کوئی آپ سے آپ کی خیر خیریت معلوم کرے تو آپ کو کہنا چاہیے الحمد للہ رب العالمین کل حال الحمد للہ رب العالمین اللہ حال تو بھائی یہ بھی ایک انداز ہے تربیت کا جب کوئی آپ سے سلام کرے تو آپ اچھے انداز سے جواب دیجیے ٹھیک ہے اب جس طرح میں آپ کو سلام کرتا ہوں آپ نے جواب دینا ہے آپ کی آواز ہم تک نہیں آئے گی لیکن ہمیں امید ہے کہ آپ سلام کا جواب دے رہے ہوں گے سلام کے جواب کے جو بہترین الفاظ ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے جواب میں کہنا ہے وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ٹھیک ہے چلیں جی میں آپ کو سلام کرتا ہوں اماد بھائی اور ہم دونوں مل کے کو سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کے سلام کا جواب میں دے دیتا ہوں میرے جواب جو سلام کا جواب آپ دے دیجیے وبرکاتہ جی اسی انداز سے سلام کیا کریں یہ سلام کے بہترین الفاظ ہیں اب جس طرح بعض مدنی منع ہوتے ہیں وہ ٹیلی فون اٹھاتے ہیں ہیلو ہیلو تو یہ بھی بڑوں سے سیکھا ہوتا ہے ہیلو ہیلو ان کو کیا پتا ہے ہیلو ہیلو کہنا ہے کیا کرنا ہے اگر بڑے جو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اچھا بسوں کا پیارے مدنی منو ایسا ہو جاتا ہے تو جیسے ابو کے دوست کا فون آیا اور آپ نے فون اٹھا لیا جیسے آپ کو اٹھانا نہیں چاہیے تھا لیکن اگر آپ نے اٹھا لیا فون تو پوچھتے ہیں ابو کہاں ہے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے میں ابو کو جا کر فون دیتا ہوں اب جب آپ آپ نے ان کو کہا کہ میں ابو کو جا کر فون دیتا ہوں اب وہ تو کیا کام کریں گے وہ انتظار کریں گے تو آپ ان کو کہیں آپ دروشری شریف پڑھیں میں جب تک ابو کو بلا کے لے کر آتا ہوں تو دروشری شریف پڑھیں گے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا جی مان ایک چیز کا لحاظ ہے جیسے بعض جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ فون اٹھانے کے تعلق سے کہ بعض ایسے ممالک ہوتے ہیں کہ جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت نہیں ہوتی اور کاروباری طور پر غیر مسلموں سے رابطہ بھی ہوتا ہے تو سلام اس جگہ پر کیا جائے گا جہاں مسلمان ہو ہم مدری منوں کو یہ اگر مدری مشورہ دے دیں آپ فون اٹھایا ہی نہیں کریں بڑوں کو دے دیا کریں وہ فون اٹھائیں تاکہ بڑے ان مسائل کو بھی غور کر لیں اور اس کی ترکیب بھی جی، بنا لیں یہ اچھی بات ہے کہ گھر کے جو مدری منع ہیں وہ فون نہ اٹھائیں جس کا فون ہے وہ خود ہی اٹھائے گا ٹھیک ہے وہ دوبارہ کال کر لیں گے تو جس کی جس سے بات کرنا چاہ رہے ہیں اسی سے بات ہو جائے گی بس اوقات ہوتا ہے کہ بیرون ملک سے کال ہے اور آپ نے اٹھا لی اب اس کا جو بل وغیرہ جو ہے تیزی سے جاری ہوگا تو مدنی منع اور مدنی منیا کسی کا بھی فون نہ اٹھائیں ٹھیک ہے اچھا جی اب ہم آپ کی جانی باتیں ہیں آج کیا کیا پیارے پیارے مدنی گلدستے لے کر آئے ہیں آپ دیکھیں ہمارا جو موضوع چل رہا تھا اس میں وہ تھا کہ تمیز سکھائے پھر آداب سکھائے بزرگوں کے آداب سکھائے اسی طرح حیا کا درج دے اور ماں باپ کا ادب سکھائے تو ماں باپ کے ادب کے حوالے سے ہم نے پچھلے سلسلے کے اندر کچھ مدنی گلدستے دکھائے تھے اور مزید بھی مدنی گلدستے جو پچھلے سلسلے میں ہم نے دکھائے تھے ماں باپ کے ادب کے تعلق سے آئیے آپ کو اس کی پہلے جھلکیاں دکھاتے ہیں پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی من بڑے بہن بھائی چھوٹوں پر روب ڈالتے ہیں کس کے بہن بھائی تو پیار و محبت سے چلیں بڑے اور چھوٹے تو چھوٹے ہیں والدین کا ادب تو بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اگر ہمارے امی ابو نیچے بیٹھے ہوں گے تو اپن اوپر ہوئے روتے ہوئے سکتے ترغیب کے لیے سراپا ترغیب بننا پڑتا ہے جی آپ نے سنے مدنی منوں کے سوالات اور امیر سنت کے جوابات حیا کا جو درس پیدا کرنے والے نا ان کی تربیت ہونا بھی ضروری ہے پیارے مدنی منو ایک بات یاد رکھیں با ادب با نصیب آپ کی بات سے یاد آ گیا چادر انہوں نے اوڑی اور اچھا۔ کہا کہ میں پاپا بن گیا ہوں بچوں کے دل میں جب والدین یہ بات پیدا کر دیں گے کہ بڑے کی بات مانی جاتی ہے اس طرح کی جب تربیت ہوگی تو بزرگوں کا ادب پیدا ہوگا یہ تو آپ نے دیکھا پچھلے سلسلے کا ٹھیک ہے اب ہم آپ کو لے کر آ رہے ہیں اس سلسلے کے تعلق سے یعنی ماں باپ کے ادب کی ایک صورت ہوتی ہے ٹھیک ہے دین اسلام میں بڑے پیارے انداز سے ایک گھر کا ایک گھر کا ایک بڑا پیارا سا ماحول ہے آپ یہ سمجھے ایک دین کی تعلیمات کا تصور آتا ہے نا بچہ ہے بڑے سے ادب سے بات کر رہا ہے آپ سے بات کر رہا ہے جی سے بات کر رہا ہے تمیز سے بات کر رہا ہے کپڑے اپنے سنبھال رہا ہے آپ جناب سے گفتگو ہے کھانا ہے تو ضائع نہیں کر رہا لڑ نہیں رہا ادب سے احترام سے دوسرے کے آگے پست آواز میں بات کر رہا ہے اس انداز سے صورت حال ہے اور جب وہ والدین سے مل رہا ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں چوم رہا ہے ان کے ہاتھ پاؤں چومتا ہے اور اس تعلق سے آپ کو میں دو مدر گلد سے ایک ساتھ دکھاتا ہوں اچھا دکھائیے جی ایشا فرمائیے کہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ماں باپ کے ہاتھ پاؤں چومنا چاہتا ہوں جیسا کہ مدری ماحول میں ترغیب دلائی جاتی ہے لیکن شرم آتی ہے اور یہ ڈر ہوتا ہے کہ پھر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو مجھے تانا ملے گا کہ اس روز تو بڑا ہاتھ چوم رہا تھا اور آج یہ کر رہا ہے مجھے کیا کرنا چاہیے یہ شیطانی وسوسہ ہے حدیث پاک میں اس بات کی سراہت ہے کہ جس نے ماں کے قدم چومے اس نے جنت کی چوکھٹ چومی چوکھٹ مانے دروازہ جنت کا دروازہ چوما تو اب یہ ثواب کیوں چھوڑے یار اس وسوسے پر کہ کبھی نافرمانی کر لوں گا تو بلکہ نافرمانی اللہ نہ کرے ہو گئی ہونی نہیں چاہیے ہو گئی تو اس کا نتیجہ بھی ہلکا ہوگا کہ نہیں نہیں بہت سعادت مند ہے آج بیچارے سے بھول ہو گئی تو آپ پھر بھی ہاتھ پاؤں چومنا نہ چھوڑیں میرا نام محمد آصف اخاری میں چائنا میں رہتا ہوں ماں بابا میں ان کا پاؤں چومتا ہوں جب وہ سو رہے ہوں گے یا اٹھے ہوں گے جیسے بھی چوم لو چار پاؤں چومو یا لیفٹ پاؤں چومو آپ فرمائیے ماشاء اللہ یہ سو رہے ہوں یا جاگ رہے ہوں اپنے پاؤں چومنے ہیں اور رائٹ چومنے یا لیفٹ چومنے جو آسانی سے آپ کی ترکیب میں جو لیگ آ گیا نا وہ چوم لے امی ابو دونوں کے پاؤں چوم سکتے ہیں امی کے پاؤں کے بارے میں تو روایت ہے کہ جس نے ماں کے قدم چومے اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسا دیا یعنی جنت کے گیٹ کو چوما چوکھٹ مانے گیٹ دروازہ تو باپ کے بھی پاؤں چوم سکتے ہیں اس میں بھی سواب ملے گا ہاتھ پاؤں چوم سکتے ہیں یہاں تک کہ اگر ماں باپ بے نمازی ہیں تب بھی چوم سکتے ہیں ماں باپ کا اولاد کے لیے احترام ہے تو سو رہے ہوں تب بھی چوم سکتے ہیں جاگ رہے ہوں تب بھی چوم سکتے ہیں آپ کو جب موقع ملے کبھی جاگنے میں چوم لیں کبھی سونے میں چوم لیں لیکن ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت جب کب بڑھے گی کہ جب ان کو پتا چلے گا کہ اس نے ہاتھ پاؤں چومے تو سوتے میں پتا نہیں چلے گا تو آپ کو بولنا پڑے گا کہ میں نے آپ کے پاؤں چومے تھے یوں نہیں اٹھ اٹھا کر چوم لے میرے کو پاؤں چومنے کا دل ہو رہا ہے ہاں، یہ اٹھا بھی ہاں، اٹھا کر چومے گا تو وہاں پہ نیند میں پھر جو کرے کرے بعض ماں باپ منع بھی کرتے ہیں نہیں چومنے دیتے بچے بچوں کو چومنے دینا چاہیے اس کو ان کو بےچاروں سمجھ کتنی پڑے ایک بیٹا اپنے بوڑھے باپ کو تنگ آ کر ایک ویرانے میں لے گیا اور کہا کہ اب میں تنگ آ گیا ہوں اب میں نہیں برداشت کر سکتا آپ کو میرے گھر کا سکون برباد ہو رہا ہے وہ پیچھے سے اس کو ایسی فٹنگ تھی اٹھا کر اس نے ویرانے میں ڈال دیا باپ نے کہا بیٹا ڈال ہی دیا ہے تو کمبل دے دے سردی بہت ہے اس نے اپنے بیٹا تھا تھوڑا سمجھدار اس کو کہا کہ جاؤ بیٹا جلدی سے گھر پہ جاؤ اور جا کر کمبل لے آؤ تو بیٹا جلدی جلدی گھر گیا اور تھوڑی دیر کے بعد کمبل لایا چادر ٹائپ کی چیز تھی وہ لا کے اس نے اپنے باپ کو دی تو باپ نے جب اس کو کھولا بولا آدھی کیوں لائے ہو پوری کیوں نہیں لائے تو وہ آدھی پھاڑ کر میں نے گھر میں رکھ دی ہے کیوں گھر میں رکھی ہے کہ آدھی ابھی آپ اپنے ابو کو دے رہے ہیں جب آپ بوڑھے ہو جاؤ گے نا تو وہ آدھی میں آپ کو دوں گا یوں اس کو چوٹ لگی کہ یہ کیا تو پھر اپنے والد کو لے آیا دوبارہ گھر پر کہ یہ تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے تو اللہ کرے کہ یہ اولاد کی سمجھ میں آ جائے اللہ کرے جیسی کر لی ویسی بھر لی جی تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں اور مدنی چینل کے نادین دو مدنی گلدستے آپ نے ایک ساتھ ملاحدہ فرمائے اب جو ابتدان مدنی پھول تھا نا سوال ہوا ہے جیسے نگرانی شرح نے فرمایا کہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اچھے کام کی طرف بڑھتا ہے نا تو اس کو تانا دیا جاتا ہے اچھا ابھی ایسا کر رہے ہو پھر بعد میں یوں کرو گے اچھا وہ معافی مانگنے آ رہا ہوتا ہے ابھی معافی مانگ رہے ہو کل کو پھر یہ کام کر رہے ہو گے تو یہاں پر جو بڑے ہیں نا ان لوگوں کے لیے مدنی پھول ہے کہ اگر وہ اچھے کام کی طرف آ رہا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کریں جی اس کام کی طرف تو آیا نا ایک اچھائی تو آئی نا اس کی ایک اچھائی بھی ختم کر دیں بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ بندہ کوئی ایک اچھائی کرتا ہے تو کافی ساری برائیوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں جی اب یہ کہ وہ بار بار آپ سے معافی مانگنے آ رہا ہے تو کبھی تو اس کا دل اس طرف بھی شاید مائل ہو ہی جائے گا کہ یار میں اب پکی معافی تو اگر کوئی والدین کی طرف آ رہا ہے کہ مجھے معاف کر دیں تو معاف کر دینا چاہیے یا کسی کو کوئی ادھر سے بول رہا ہے کوئی ادھر سے بول رہا ہے ابھی یہ امی یوں کر رہا ہے پھر کل کو یوں خود کرے گا تو کسی کو بھی بولنے کی اس قسم کی آپ جو والد سرپرست ہیں آپ خاموش ہو جائیں اس کا اور میرا معاملہ ہے تو اگر کوئی آگے کی جانب جھک رہا ہے تو اس کو جھکنے دیں اور جو بڑے ہیں وہ سر پہ ہاتھ پھیریں اچھا ماحول بنائیے گھر کے اندر جو چھوٹے مدنی منع ہیں مدنی منیاں ہیں وہ تو والدین کے ہاتھ پاؤں جیسے مدنی منع سے پوچھا نا کہ کون سا پاؤں چوموں تو پاپا نے اس پہ ہماری یا رائٹ لیفٹ ہاں، یا رائٹ سیدھا پاؤں چوموں یا الٹا پاؤں چوموں تو ادب کے ساتھ اب یہ کہ آپ اپنے امی کے ہاتھ چومیں آپ اپنے ابو کے ہاتھ چومیں اب یہ نہیں کہ آپ کی والدین حوصلہ افزائی کر رہے ہیں جس طرح آپ تیار وغیرہ ہو کر آتے ہیں امی کون سے کپڑے پہنوں کون سا امام پہنوں کون سی چادر پہنوں تو آپ کی امی بتاتی نا یہ پہن لیں یہ پہن لیں اچھا اس کے ساتھ یہ چپل پہنے آپ اچھے لگیں گے تو آپ کی امی آپ کے ابو تو آپ کی حوصلہ افزائی کریں آپ کو پیار کریں اور آپ ایسا نہ کریں کبھی آپ کے ابو تیار تیار ہوں یا امی تیار ہوں تو آپ ان کو دیکھ کر بھی کہیے ماشاء اللہ تو گھر میں جب اس قسم کا ماحول ہوگا اب یہ نہیں ہے کہ صرف امی ابو آپ کی تعریفیں کریں گے امی ابو آپ کو کھلائیں گے پلائیں گے اب آپ چھوٹے سے ہیں آپ کے امی ابو آپ کو کھانا کھلا رہے ہیں آپ جب بیمار ہو جاتے ہیں تو آپ کے امی ابو اپنے ہاتھوں سے کھلاتے ہیں یہ لو بیٹا کھا لو کبھی آپ کی امی کے سر میں درد ہو رہا ہو یا آپ کے ابو بیمار ہیں تو آپ اپنے ہاتھوں سے کھلائیے ابو میں آپ کے لیے دودھ لے کر ماشاء اللہ ابو آپ کے لیے میں یہ لے کر آیا ہوں ابو آج پورا کھانا آپ نے کھلایا یہ ایک لکما میری طرف سے بھی کتنا پیارا مدنی ماحول بنے گا جب آپ کی امی ابو آپ کو کھلائیں تو پیارے پیارے مدنی منو آپ کا بھی تھوڑا سا ایک فرض ہے ایک اچھا اخلاق ہے آپ کی تعریف ہوگی پورے خاندان میں تعریف ہوگی آپ کی جو گلی میں تعریف ہوگی آپ کی امی ابو آپ پر فخر محسوس کریں گے دیکھیے آخر میں ہوگا کیا میں یہاں مدنی منوں کو ایک مدنی پھول دوں گا جی آپ نے تعریف کے لیے نہیں کھلانا جی اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لیے کھلانا اللہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں جو کام ہم کر رہے ہیں والدین کا ادب بھی کرنا ہے بڑوں کا ادب بھی کرنا ہے گھر کا ماحول بھی بنانا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو اور وہ رب تعلی راضی ہوگا تو اپنے کرم سے اپنی رحمت سے ہم پر فضل فرمائے گا اپنی رحمت سے ہمیں جنت عطا فرما ماشاء اللہ زرجل تو پیارے مدنی منو ہمیں جو بھی کام کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے تو آپ کے امی ابو آپ کی تعریف کریں تو ماشاء اللہ زبرجل کے ہیں تو آپ جنہیں بھی ان کی تعریف کرنا ہے ان کا خیال رکھنا ہے کبھی بستر بچھا دیں کبھی تکیا لے کر آ جائیں کبھی تکیے پر اچھی سی خوشبو لگا دیں بولے ابو خوشبو والا تھا کیا جب وہ سوئیں گے تو ان کو اچھی اچھی ہاں، مطلب پوری کی بوتل ڈال دیں یا آدھی یہ بتا دیجیے گا تھوڑا سا لگا کہ ان کو اچھا محسوس ہو زیادہ نہیں لگا دیے گا یہ بھی ہوتا ہے کہ بس اوقات یہ ہے کہ گھر والے امی ابو اپنے لیے کھانے کے لیے کوئی چیز لے کر آئے ہوتے ہیں آپ کو بھی تھوڑا سا مل جاتا ہے سب کے حصے ہوتے ہیں لیکن وہ پتہ چل جائے بادام پشتے جو ہے وہ کہاں رکھے ہوئے تو تھوڑے تھوڑے نکال کے کھاتے رہتے ہیں کھاتے رہتے ہیں پھر امی جب وہ الماری کھولتے ہیں بھائی کہاں ہے وہ مطلب میں نے تو نہیں کھائے تو اس قسم کی باتیں نہیں کرنی اس قسم کی حرکتیں اب یہ تو جھوٹ بھی ہو جائے گا تو سب کا خیال رکھنا ہے کیونکہ گھر والے سب آپ کا خیال کرتے ہیں نا تو آپ نے بھی سب گھر والوں کا خیال رکھا جی ماد بھائی ماشاء اللہ یہ مدنی گلدستہ بھی بڑا شاندار تھا اب آگے کس جانب ہم بڑھ رہے ہیں ہم ابھی والدین دیکھیں والدین کے حقوق سب بہت جی، زیادہ ہیں ہم نے والدین کے تعلق سے آپ کے لیے جو مدنی گلدستے رکھے ہیں وہ بھی زیادہ رکھے ہیں بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں حاصل کرنے کی خواہش ہوتی ہے تو والدین کا رخ کیا جاتا ہے اس تعلق سے ایک سوال ہوا اور اس کا میرے سنت نے جواب دیا دکھائیے جی میرا نام مکوریہ ہے میں ابو دادی سے بات کر رہی ہوں پیارا میرے آلو سنت جب ہم کسی کا اسٹیشنری باکس یا کلر وغیرہ دیکھتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ یہ سب ہمارے پاس ہو ہم یہ سب کیسے حاصل کریں جزاک اللہ جب اسٹیشنری کی دکان پر سے حاصل کیا جا سکتا ہے عرب امارات میں بھی وہ اسٹیشنری کی دکانیں تو ہوتی ہیں نا کرتا سیاہ لکھا ہوتا ہے اس پہ تو وہاں سے مل سکتے ہیں یہ سب چیزیں ضرورت ہو تو حاصل کی جائے ضرورت نہ ہو تو پھر امی ابو کو ضد کر کے پریشان نہ کیا جائے واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جی تو پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین امیر السنت کا یہ مدنی گلدستہ آپ نے دیکھا اور اس میں ایک بہت ہی پیارا سا ایک مدنی پھول ہے جو کہ امیر السنت نے شاہ فرمایا ضرورت ہو تو مطالبہ کریں ورنہ جو ہے خاموش رہیں بس اوقات ہوتا یوں ہے کہ ہر چیز میں آگے سے آگے بڑھتے ہیں یہ چیز چاہیے یہ چیز چاہیے یہ چیز چاہیے حالانکہ وہ آپ کی ضرورت کی ہوتی ہی نہیں ہے اور پھر بھی آپ کو چاہیے ہوتی ہے اتنی بھی ہمیں سمجھ نہیں ہے مدر منوں کو اتنی سمجھ نہیں ہے کون سی چیز ہماری ضرورت کی ہے جی یہ بھی بھی نہیں ہے یہ چیز چاہیے اب یہ ضرورت کی ہے یا نہیں ہے تو ہمارے اما ابا جانے کہ وہ ہماری ضرورت کی ہے یا نہیں بس اگر رو رو کے مطالبہ کرتے ہیں کہ مجھے یہ چیز لینی لینی ہے ہو سکتا ہے آپ جس چیز سے مطالبہ کر رہے ہو آپ کی امی کے پاس پیسے نہیں ہو بس کہتے لے کے چل رہے ہیں ابو ابو گاڑی چاہیے اب ابو کے پاس پیسے نہیں ہے ابو کی جیب میں ابھی نہیں ہے ابو کہتے ہیں بیٹا بعد نہیں ابھی چاہیے پھر رونے لگتے ہیں بسوں کا تماشا بن رہا ہوتا ہے اب سب دیکھ رہے ہوتے ہیں عجیب غریب نظروں سے تو پیارے پیارے مدنی منو اچھے بچے ایسی حرکتیں نہیں کرتے ابو منع کر دیں ٹھیک ہے ابو بعد میں لے لیں گے ابو کہتے ہیں بھائی میں نہیں لا سکتا یہ تو ان کا کہنا آپ نے ماننا ہے تو پھر وہ آپ کا بھی کہنا مانیں گے اب یہ کہ بس اوقات یوں ہوتا ہے کہ جب گاڑی میں بیٹھے تھے یہ بائک پہ بیٹھے ابو نے آپ کو آگے بٹھایا جو چھوٹے مدنی منہ ہیں نا بس اوقات وہ اس قسم کے معاملات کرتے ہیں اب کہتے ہیں ابو گاڑی میں چلاؤں گا اب گاڑی چل رہی ہے لیکن ابو گاڑی میں چلاؤں بھائی آپ کہاں آتی ہے گاڑی چلانا لیکن گاڑی میں چلاؤں گا اب ابو نے یہاں سے ہاتھ پکڑا ہوا ہے گاڑی کا گاڑی کا ہینڈل پکڑا ہوا ہے سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ سے اب گاڑی چل رہی ہے اب ایک چھوٹا مدنی منا جو آگے بیٹھا بولتا میں گاڑی چلاؤں گا وہ ابو کے ہاتھ اٹھا رہا ہوتا ہے ہٹا میں چلاؤں گا بھائی آپ کہاں گاڑی چلا سکتے ہیں آپ گاڑی چلائیں گے ٹھوک دیں گے پھر پر اتنا پتا ہوتا ہے کہ یوں جائے گی نا بس اوقات اتنا بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا سا آگے بڑھے گی تو اسپیڈ بڑھے گی تو بس اوقات گھر والے بھی ابو یا ماموں یا چاچو جس کے ساتھ بھی آپ جا رہے ہیں وہ دے بھی دیتے ہیں تو بس اوقات وہ چلاؤ اچھا چلاؤ خالی روڈ ہے وہ چلاتا ہے تو یہ جو آپ دے رہے ہیں نا یہ بھی غلطی کر رہے ہیں اس کو سختی سے منع کریں ہو سکتا ہے کہ بس اوقات وہ ایسی جگہ پر وہ گاڑی کی اسپیڈ بڑھا دے کہ جہاں بڑھانی نہیں تھی اور پھر یہ کہ حادثے کا بھی سبب ہو سکتا ہے بس اگر چھوٹی سی غلطی بڑے نقصان کا باعث بن سکتی ہے تو جو چھوٹے مدنی منع جو آپ کے کام ہے وہ آپ کیجیے بس اگر کھانے پینے کی چیز نظر آ جاتی ہے میں یہ کھاؤں گا میں یہ کھاؤں گا یہ کھاؤں گا امی بولتی ہیں بیٹا اس میں مرچیں ہیں بولے نہیں کھانا ہے بولتے ہیں بیٹا یہ آپ کے کھانے کا نہیں آپ یہ کھا لیں یہ کھا لیں نہیں یہ جو آپ کھا رہی ہیں نا میں وہی کھاؤں گا یا بس اوقات کوئی کھا رہا ہوتا ہے بولے مجھے کھانا ہے منع کرتے رہتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے اچھا نہیں آ رہی نا سمجھ میں یہ لوگ کھاؤ اس کو کھاتے نا ہاں, ہاں پھر پانی چینی کے دانے تو منع کیا تھا نا آپ کو لیکن آپ نہیں مانے تو اچھے بچے ضد نہیں کرتے جیسا امی کہیں گی جیسا ابو کہیں گے آپ نے وہ کام کرنا ہے ٹھیک ہے ان شاء اللہ جی ماد بھائی ماشاء اللہ آپ نے مدنی منوں کو تو بہت سارے مدنی پھول دے دیے ہیں ان کو کس چیز کی جد کرنی ہے یا نہیں کرنی ایک بات اور بھی ہوتی ہے مدنی منوں میں جی شکایت کرنا اب امی ابو کے درمیان میں بھی ان کے ہاں کچھ معاملات ہوتے ہیں اس کے حوالے سے بھی آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں میں مدرسہ مدینہ آن لائن پڑھتی ہوں میرا ملک کا نام آسٹریلیا ہے ہمیں جان ماوے کیا پسند کی چیز نہ کہتے تھے کیا ہم ابو کو شکایت کر سکتے ہیں پھر ابو کی شکایت امی سے کرنی ہوگی ابو بھی تو کچھ نہ کچھ تو ایک دوسرے کی شکایت نہ کی جائے امی جو دے وہ لے لیا جائے اگر جو چیز نہیں دیتی تو اس پہ ضد نہ کی جائے اچھے بچے اس طرح کی چیزوں کے لیے ضد نہیں کرتے اور ابو کی امی سے اور امی کی ابو سے شکایت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 کہ ہم نے ادھر کی بات ادھر نہیں کرنی ہے اور گھر کی بات جو ہے ہم نے باہر نہیں بتانی ہے اب یہ مدنی پھول امیر سنت نے دیا کہ گھر کی بات جو ہے باہر نہیں بتانی ہے ماد بھائی میں ایک مدنی منی تھی تو میں اس کو یہ مدنی پھول ذہن نشین کروانے کی کوشش کر رہا تھا کہ بیٹا گھر کی بات جو ہے باہر نہیں بتاتے ہیں اب بچے تو بچے ہی ہیں نا تو پتہ ہے کہ آگے سے جواب دے رہی ہے اور باہر کی بات گھر میں نہیں بتاتے یہ ان کا ذہن ہے کہ اس کے ذہن میں پتہ نہیں کیا چل رہا ہے کیا بات بول دیں اب ہم تربیت یہ دے رہے ہیں اتنے اچھے انداز سے کہ گھر کی بات باہر نہیں بتانی اب اس کے ذہن میں کیا بات آ رہی ہے اور باہر کی بات میں نہیں بتا رہی بھائی آپ جو بولیں گے وہ گھر میں نہیں بتاؤ گی جو گھر میں ہو رہا ہے وہ آپ نہیں بتاؤ گی تو صحیح ہے بھائی ایسا نہیں ہے پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی منوں باہر کی بات آپ نے گھر میں بتانی ہے کہ بھائی کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا کس سے ملے کون کیا بات بول رہا تھا ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو اچھا سمجھ رہے ہو جو باہر آپ کو کوئی شخص ہے کوئی مل رہا ہے کوئی بات بتا رہا ہے ہو سکتا ہے وہ آپ اس کو اچھا سمجھ رہے ہو کیونکہ چھوٹے بچوں کا ذہن بھی چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن جو آپ کے گھر والے ہیں وہ بڑے ہیں تو ان کا ذہن بھی بڑا ہے ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بڑی ہے تو بس اوقات یہ ہوتا ہے نا پھر آپ خود ہی آگے چل کے بات کہتے ہیں اچھا اسی لیے مجھے امی ابو منع کر رہے تھے اچھا ہوا میں نے ان کی بات مان لی تو باہر کی بات آپ نے گھر میں بتانی ہے اور گھر کی بات باہر نہیں بتانی ہے جی مت اب یہ تو والدین کے ادب کے حوالے سے چند باتیں ہوئی ایک حق اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا قرآن مجید پڑھائے یعنی ایک تو پڑھائے پڑھانے کے سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھائے تو اس میں اتنی صلاحیت ہو کہ یہ سمجھ سکے کہ پڑھانے والا کون ہے کیسا ہے اس کی اپنی تجوید درست ہے یا نہیں ہے خود قرآن پاک وہ صحیح نہیں پڑھتا تو آپ کے بچے کو کیا پڑھا پائے گا تو جن کو استاد بنانا ہے ان کے اب جیسے کہ ٹیوشن پڑھنے جا رہے ہیں اسکول کا پڑھنے جا رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ قرآن پاک بھی ہم پڑھا دیں گے وہ جو باجیاں ہوتی ہیں وہ جو سر ہوتے ہیں وہی قرآن پاک پڑھا رہے ہوتے ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید جو ہے اس کو جو پڑھانے والا ہے اس کا انتخاب اس کو ایک تو پڑھانے والا دینا یا خود پڑھانا اور اس کا انتخاب کرنا اس کو دیکھنا اور وہ شخص جس کے سپرد آپ نے اپنا قیمتی خزانہ کر دیا ہے یہ تو دیکھ لیجئے کہ وہ خود قرآن مجید فرقان حمید صحیح پڑتا ہے یا نہیں اور اتنی صلاحیت آپ میں ہوگی کہ آپ کو پتا چلے گا کہ آپ چیک کر سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں یا آپ کو پتا چلتا ہو کہ اس کو پڑھانا آتا ہے یا نہیں یہ ساری چیزیں بھی دیکھنی چاہیے اور ایسے ادارے جن پر اعتماد ہو یعنی الحمد للہ دعوت اسلامی کا ایک نظام ہے جو بھی مدرسۃ المدینہ کے قاری صاحبان ہوتے ہیں ان کا باقاعدہ ٹیسٹ ہوتا ہے آن لائن جی، کے اندر بھی ٹیسٹ کا سلسلہ ہوتا ہے تو آپ ایسے اداروں کے اندر جہاں پر آشقان رسول کے جہاں جہاں پر ایسے ادارے آپ کو کو ملتے ہوں ان اداروں کے سپرد آپ کریں تو قرآن مجید فرقان حمید کی اہمیت بہت زیادہ ضروری ہے آئیے آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کی اہمیت کے تعلق سے امیر السنت کا مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں جی حضرت سیدنا ثابت بنانی نورانی روزانہ ایک بار ختم قرآن پاک فرماتے تھے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ تحدیث نعمت کے طور پر فرماتے ہیں میں نے جامع مسجد کے ہر ستون کے پاس قرآن پاک ختم اور بارگاہ الہی عزب اجل میں گریا کیا ہے نماز اور تلاوت قرآن کے ساتھ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو خصوصی محبت تھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر ایسا کرم ہوا کہ رش کا تھا چنانچہ وفات کے بعد دوران تدفین اچانک ایک اینٹ سرک کر اندر چلی گئی لوگ اینٹ اٹھانے کے لیے جب جھکے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آپ رحمت اللہ تعالی نے قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر والوں سے جب معلوم کیا گیا تو شہزادی صاحبہ نے بتایا والد محترم علیہ رحمت اللہ روزانہ دعا کیا کرتے تھے یا اللہ اگر تو کسی کو وفات کے بعد قبر میں نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے تو مجھے بھی مشرف فرمانا منقول ہے جب بھی لوگ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار کے قریب سے گزرتے تو قبر انور سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہوتی اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو آمین نبی جلمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دہن میلا نہیں ہوتا بدن میلا نہیں ہوتا خدا کے اولیاء کا تو کفن میلا نہیں ہوتا قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب عز و جل کا مبارک کلام ہے اس کا پڑھنا پڑھانا اور سننا سنانا سب ثواب کا کام ہے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر دس نیکیوں کا ثواب ملتا ہے خاتم المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دن نشین ہے جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی جو دس کے برابر ہوگی میں یہ بھی کہتا الف لام ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے تلاوت کی توفیق دے دے الہی گناہوں کی ہو دور دل سے سیاہی نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے خیر تعلم القرآن قرآن یعنی تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ کا فرمان معدم ہے جس شخص نے قرآن پاک سیکھا اور سکھایا اور جو کچھ قرآن پاک میں ہے اس پر عمل کیا قرآن شریف اس کی شفاعت کرے گا اور جنت میں لے جائے گا الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا شرف دے خزرا کے سائے میں شہادت کا تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منوں آپ نے قرآن پاک کے فضائل سنے کتنے سارے فضائل ہیں کتنے سارے فضائل ہیں تو آپ نے قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کرنی ہے تلاوت کرنے کے بعد آپ نے اس کا اصال ثواب کرنا ہے اپنے والدین کو اصال ثواب کرنا ہے دادا دادی کو اصال ثواب کرنا ہے اپنے پیر و مرشید کو اصال ثواب کرنا ہے اور اپنے استاد محترم کو بھی اصال ثواب کرنا ہے اچھا آپ کچھ نہ کچھ جو ہے قرآن پاک جو ہے پڑھ کے رکھیں جو پڑھنا جانتے ہیں اور جو ادھر والد سرپرست ہیں ان کے لیے ایک مدنی پھول میں دینا چاہتا ہوں اب جو اسکول پڑھانا جانتے ہیں نا آپ نے انہیں کے پاس جو قرآن پاک کے لیے بھی لگا دیا اگر ان کو پڑھنا آتا ہے تو ٹھیک ہے صحیح معنوں میں بس اوقات اس کی ابتدا کیسے ہوتی ہے اب وہ پڑھاتے ہیں الف اب ٹھیک ہے الف تو اردو میں بھی ہے عربی میں بھی ہے اب با پر آتے ہیں نا اب آپ دیکھیں اگر آپ کا مدنی منا با پڑھ رہا ہے تا سا جین تو یہ عربی پڑھ رہا ہے لیکن جو پڑھانے والے ہوتے ہیں وہ کس طرح پڑھا دیتے ہیں بعض پڑھانے والے عربی کو اردو میں پڑھاتے ہیں الف آپ اسے بیٹا سنائیے ذرا آپ الف بے اب یہ بے نہیں ہے اب آپ سمجھ جائیں اس کی ابتدا جو ہے یہ بنیاد جو ہے غلط ہو رہی ہے تو آپ جو ہے وہاں سے کٹ کیجئے آپ کسی کاری صاحب سے مدنی منا جو ہے وہ کاری صاحب سے پڑھے اور جو مدنی منیا ہے وہ کاریہ سے پڑھے ہاں، یہ مطلب اگر ایسا کر لیا جائے کہ ہم بھائی جو بھی چیزیں لازمی بات جی۔ ہے جو موٹر سائیکل ہوتی ہے نا تو وہ موٹر مکینک کے پاس ہی لے کر جاتے ہیں آپ آٹو کے پاس نہیں لے کر جا رہے ہوتے گاڑی کو گاڑی کی مرمت کہیں اور ہوتی ہے موٹر سائیکل کی کہیں اور ہوتی ہے تو آپ کی جو بچے جہاں جو جس جگہ سے جو سیکھنے کی جگہ ہے وہاں سے جو سیکھتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے قرآن سیکھنے کی جو جگہ ہے وہ قرآن جی۔ سیکھنے کی جو مدارس ہیں عاشقان رسول کے جو مدرسے ہوں جو ادارے ہوں ان میں اپنے بچوں کو وابستہ کر کر ان کے قرآن تعلیم ان کے فرائض علوم کی تعلیم ان کی تربیت کا سامان کریں تو والدین کو اس کی ترکیب بنانی چاہیے اچھا یہاں ایک بات میں اور عرض کروں سرکار اعلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو حقوق بیان کیے ہیں چونکہ حقوق ہیں والدین کے حقوق اولاد کو یہ یہ سکھائے تو ہم دکھا رہے ہیں مذاکرے میں یہ چیز بھی الحمد سکھائی جاتی ہے اس میں یہ حقوق بھی ہیں کہ استاد نیک سال متقی صحیح العقیدہ سن رسیدہ کے سپت کر دے اور دختر کو نیک پارسا عورت سے پڑھوائے تو یہ استاد کیسا ہونا چاہیے اس کی اندر کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے اعلی حضرت نے وہ بھی بیان کر دی ہیں ہم اس پر ہمیں عمل کرنا ہے اور اس پر ان کو پڑھانا ہے پڑھانے کے بعد کا حق بھی بیان کیا ہے بات ختم قرآن ہمیشہ تلاوت کی تاکید رکھے یعنی ایک طرف تو قرآن شریف کس سے پڑھوانا ہے اس کو بھی بیان کیا ہے ایک تو قرآن پڑھانا ہے دوسرا قرآن کس سے پڑھانا ہے قرآن پاک پڑھا لیا ہے تو اب کیا کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں والدین کی بیان کی گئی ہیں کہ آپ کے پاس ہے جیسے آپ اب یہ مدنی منا تھا یہ زبان کھولے تو اللہ اللہ کہے بولنا شروع کرے تو لا الہ الا اللہ تھوڑی سی ایج ہو جائے تو اس کو یہ اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے وغیرہ کے آداب سکھائیں اب آپ اس کو قرآن شریف پڑھائیں قرآن شریف اس کو پڑھانا ہے تو کس سے پڑھانا ہے پڑھ لیا تو اس کے بعد کیا کرنا ہے اور اس کے ساتھ مزید اہم حقوق بھی ہیں جی ماشاء اللہ زبان آپ حقوق بتا رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ حقوق جو ہے تحریر فرمائے تو اور بھی کوئی مزید حقوق ہیں تو وہ بھی بتائیے جی اور حقوق بھی ہیں اور اس کی تفصیل بھی اس کے مدری گلدستے بھی اس کی تیاری بھی مگر سلسلہ کہہ رہا ہے کچھ اور گھڑی بھی کچھ بولتی ہے مطلب اپنی زبان سے جو اس کی زبان ہے کہ وہ جو دیکھ لے تو وہ جان لیتا ہے کہ کیا کہہ رہی ہے البتہ اس سلسلے کے اختتام میں ہر سلسلے کے اختتام میں آپ مدری گلدستے دکھاتے ہیں مگر آج سلسلے کے اختتام میں ہم خود مدری گلدستہ دکھائیں گے تھوڑا چینج بھی ہو جانا چاہیے جی، ابھی بات ہو رہی ہے قرآن شریف کی تو قرآن شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک یہ ہوتا ہے کہ بچے کو جیسے ہو گیا نا کہ زبان کھلی تو اللہ اللہ بولے بولنا کو شروع ہوا تو لا الہ الا اللہ کہے تو اسی طرح ایک ایج ایسی ہو کہ اس کو بسم اللہ شریف پڑھائی جائے اہتمام کے ساتھ اس کو پڑھانا ہو سکے اور اپنے شہزادے کے گھر میں اپنی پوتی کی کس طرح بسم اللہ خانی کی کس عمر میں کی کیا کی اس کا پورا بہترین پریکٹیکل اور ایسا پریکٹیکل مدنی گلدستہ ہے کہ آپ دیکھیں گے آپ کو مزہ آ جائے گا چلے جی ملاحظہ کرتے ہیں دکھائیے آج میری پوتی حجن اسما بائی کی تقریب بسم اللہ منعقد کی ہے سب کی کوئی عمر کی قید نہیں ہے لیکن سرکار آزاد و نے اللہ کہ مشائق سے یہ ہے کہ چار سال چار ماہ چار دن کی عمر میں تقریب بسم اللہ خانی کی جائے حجن اسما بھائی کی آج عمر جو ہے چار سال چار ماہ اور چار دن کی ہو رہی ہے سرکار اعلیٰ رحمت اللہ علیہ فرماتے حضرت سیدنا بختیار کاکی علیہ رحمت اللہ باقی چار سال چار ماہ چار دن کے جب ہوئے تو ان کی بسم اللہ خانی کی تقریب منعقد کی گئی حضرت خواجہ احمد الدین ناگوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب ان سے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو انہوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پندرہ پارے قرآن کریم کو سنا دیا حضور خواجہ غریب نواز بھی وہاں تشریف فرما کے انہوں نے بھی اور آپ کے خلیفہ مجاز حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اور پڑھیے تو انہوں نے فرمایا بس میں جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو میری ماں پندرہ پارے کی حافظہ تھی تو ان سے سن سن کر مجھے یہ پارے ہفظ ہو گئے تھے اچھا اب میں اسما حجم کو یہ پڑھا رہا ہوں اسما بھائی پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ الحمد للہ رب العالمین وسلاۃ وسلم یاد بات رشمی صد اللہ علیہ وسلم کا عباد تیرے اس اس میں پاک کا واسطہ اس میں ذات کا واسطہ ہم سب کی مفرت فرما یہ مدنی منی قرآن کریم سے محبت کرنے والی بنے علم دین سے محبت کرنے والی بنے اسلامی کے بعمل مبلغہ بنے عالمہ بنے بنے جائے ہند ابھی رمین صلی اللہ حیرانی